بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید سارا کا سارا بہت افضل بہت اعلیٰ اور بہت شاندار ہے پھر اس عظیم کلام میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر آیت الکرسی ہے آئیے توجہ سے پڑھ لیتے ہیں اللہ لا الہ الا الحی القیوم چار طبقے آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے یہ آیت مبارکہ آسان بھی ہے اکثر مسلمانوں کو یہ بھی علم ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے اکثر مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ آیت الکرسی دنیا کے ہر خزانے اور ہر نعمت سے بڑھ کر ہے مگر پھر بھی اکثر لوگ آیت الکرسی کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے بات دراصل یہ ہے کہ آیت الکرسی بہت اونچی نعمت ہے یہ نعمت اللہ تعالی ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے یہ بہت بڑا شاہی خزانہ ہے یہ خزانہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا یہ ایک خاص قسم کی طاقت ہے یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ طرح طرح کے وظائف میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں مگر آیت الکرسی نہیں پڑھتے عاملوں کے دروازوں پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مگر سب سے بڑا عمل یعنی آیت الکرسی نہیں اپناتے بلکہ حالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص کوئی خاص عمل پوچھے اور آپ اسے آیت الکرسی بتا دیں تو وہ مایوس نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے کیونکہ وہ آیت الکرسی کو خاص عمل نہیں سمجھتا ہاں اگر اجنبی الفاظ والی دعائیں بتا دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آیت الکرسی صرف چار طبقوں کو اہتمام کے ساتھ نصیب ہوتی ہے نمبر ایک انبیاء علیہم السلام کو اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے نمبر دو صدیقین کو یہ دروازہ کھلا ہے مگر صدیق کا بلند مقام بہت کم افراد کو ملتا ہے وقلیل من الآخرین نمبر تین وہ شخص جس سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے یہ دروازہ کھلا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طبقے میں شامل فرمائے نمبر چار وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل یعنی شہید ہونا ہو اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میں سے جو چاہتا ہو اسے یہ مقام عطا فرمائے بھائیوں اور بہنوں آیت الکرسی بڑی نعمت ہے بہت عظیم نعمت زندگی کے سانس باقی ہیں اس نعمت کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر لو آئیے دل کے شوق سے پڑھتے ہیں اللہ الہ الا هو الحی القیوم